ہمارے ہاں صحاب کرام سے عشق ہوتا الحمد للہ ہمارے یہاں کسی صحابی کی توہین نہیں کی جاتی سارے صحابہ کرام سے عشق آپ کسی کسی ہمارے سپاہی کو کھڑا کرو وہ سے ناراض نہیں حضرت عثمان غنی سے ناراض نہیں ہے کہ وہ کنبا پرور تھے ذالک اسے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اشکال نہیں ہے ناؤز باللہ جو اشکالات خارجی لوگ کرتے ہیں اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے اور ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو دنیا کے نام نہاد دانشور کرتے ہیں ہم ایک ایک صحابی کو معیار حق سمجھتے ہیں اور صحابہ کی محبت کو اپنے دل کا نور اور ایمان جانتے ہیں اور صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنے کو اپنی نجات سمجھتے ہیں ہم تمام محدثین کرام سے محبت رکھتے ہیں وہ امام بخاری ہو امام مسلم ہو امام ترمزی ہو امام ہوں ہو داود ہو نسائی ہو ہم ان تمام سے محبت اور عشق کا سلوک کرتے ہیں ہم ان میں سے کسی پر تنقید و تنقید نہیں کرتے ہم تمام ام کرام مشتحدین حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ حضرت امام شافی امام احمد ابن حنبل امام مالک امام سفیان سوری سفیان بن اینا امام اوزائی ہم ان تمام سے عشق و محبت کا تعلق رکھتے ہیں ان میں سے کسی کی توہین و تنقید نہیں کرتے کرتے ہم مسلمانوں کو قوموں اور علاقوں میں نہیں بانٹتے ہمارے ہاں مسلمان مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں پیدا ہو گورا ہو یا کالا ہو اردو بولتا ہو پشتو بولتا ہو پنجابی بولتا ہو سرائے کی بلوچی بولتا ہو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ اب ایک ہو چکا ان مومنون اخوا تمام مسلمان بھائی ہیں یہ دستور میرے نبی ہمیں دے کر گئے ہم اجمی ہیں ایک عربی نبی کو مانتے ہیں اللہ کے نبی مکہ والے تھے حکومت مدینہ میں جا کے کی ہے قبر وہاں جا کے بنائی ہے ہمارے نبی جس قومیت کی نفی کر کے گئے ہیں ہم اسے مسلمانوں میں نہیں آنے دیں گے ہم مسلمانوں کو ایک جسم بنائیں گے ایک جان بنائیں گے ایک رنگ بنائیں گے مشرق میں ہماری کسی بیٹی پر ظلم ہوگا مغرب کا مسلمان بے چین ہوگا شمال میں کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھے گا جنوب کا مسلمان بے چین ہوگا ہم ایک ہیں ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی